سلے ادا سیتی نا و محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد محبت سے سارے زیادہ میں ساتھ مل کر پڑھیں اللہ ہوم ادا سی نا محمد اے رسول امی ختم المرسلی اے رسول امی ختم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی ختم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی جس کے دل میں اللہ کی نبی کی محبت ہے وہ میرے ساتھ مل کر دروشی پڑے گونج پیدا ہو جائے اللہ ہم صح ادا سیدینہ و مولانا محمد دن عل سل ادا سیدینا و مولانا محمد دستی قدرت نے ایسا بنایا تجھے دستی قدرت نے ایسا بنایا دایا تجھے چملا اوصاف سے خود سجایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے عبد کے غسی اے عزل کے غسی اے عبد کے غسی اے عزل کے غسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں توجہ آج کوئی بت لائے ایسے سرا پالکھو کوئی بت لائے ایسے سرا کوئی کو جس کو آ میں میں سا کہوں کوئی ہے جس کو آ تجھ سا کہ بت لائے کیسے سرا سرا پالکھو کوئی ہے جس کو آ تو بنے گی کوئی تجھ سا نگی سا کو کوئی نگ تجھ سا کوئی عولہ اللہ سلے صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ن جس میں دل جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ ہاتھ پہرا کر میں ساتھ مل کر پڑھیں اللہ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ مجتبہ مصطفیٰ مرتابا مصطفیٰ مرتابا تیری مد حوصلہ مصطفیٰ مرتبہ تیری مد حوصلہ میرے بس میں نہیں دسترس رس میں نہیں مصطفیٰ مرتبہ تیری مد حسلہ میرے بس میں نہیں دسترس رس میں نہیں گے دل کو گمت لگی لب کو جارا نگی تجھ سا کوئی نگی تجھ سا کوئی نگی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد